اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے کچھ تجارتیں گاؤں کی سطح پر ہوتی کچھ شہر کی سطح پر اور کچھ تجارتیں ایک شہر سے دوسرے شہر اور کچھ تجارتیں بین الاقوامی ایک ملک سے دوسرے ملک جس قدر اس کا دائرہ کار وسیع ہو قدر اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یہ تجارت جو ہے اس جہاں کی اگلے جہاں کے ساتھ یہ دنیا جو دار فانی ہے اس دنیا کی تجارت آخرت کے ساتھ ہے جو کہ دار باقی ہے یہ تجارت کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور اس تجارت کے کرنے کا رمضان ایک بہترین موقع اور محل ہے اس تجارت کے تین عناصر ہیں یہ تین چیزیں جو تجارت کا راس المال ہے تینوں کام رمضان میں بڑی شد و بد سے ادا ہوتے ہیں اس اخلاص کے ساتھ ان کو اختیار کر لیا جائے اور پورا یہ ماہ مبارک اسی تجارت سے گزارا جائے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں اور یہ خبر دی ہے کہ اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے ان یزدون الکتاب پہلا مسئلہ جو کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صبح و شام دن رات قرآن پڑھتے ہیں دوسرا ہم اقام اس فلاح اور نماز قائم کرتے ہیں اور تیسرا انفقول ماردن سر ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں چھپا کر اور الگ اعلان یرجون تجارت لن یہ لوگ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں ہر کس گھاٹا نہیں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے یہ تینوں عمل اس ماہ سیام میں بلکہ ہر رمضان میں بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ ادا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کا ایک عزم کر لیا جائے اس سے بہتر تجارت کیا ہو سکتی جو رحمان کے ساتھ ہو رحیم کے ساتھ ہو ارحم الرحمین کے ساتھ ہو پہلا نمبر ہے تلاوت قرآن تلاوت قرآن بکثرت ہو کہ قرآن کیا ہے کلام الرحمن جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو گویا اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے بعض علماء صرف کا قول ہے اگر میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نفل پڑھتا ہوں نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے اور اگر جی چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ قرآن کلام الرحمان ہے رحمان ہم سے باتیں فرما رہا ہے ہم سے کلام فرما رہا ہے اور جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ حدیث ہے قرآن بڑے ادب کے ساتھ پڑھا جائے اگر آپ کی ملاقات کسی سربراہی مملکت سے ہو صدر سے ہو گورنر سے ہو تو اس سے کس انداز سے باتیں کریں اس طرح کی منہ چبا کر کچھ پتہ نہیں چل رہا قرآن پڑھنے کا ایک ادب دل قرآن ترتیل ہے بڑی ترتیل سے پڑھو اور دور قرآن میں اسوات ہے اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کو سجا دو مزین کر دو کہ خزر بزر تو طریقہ درست نہیں اللہ سے باتیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت اور سماحت ہے من پارا مد قرآن حسنات ہے جو ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اس کو دس نیکیاں ملی یعنی ایک نیکی اور ہر نیکی دس گنا یہ سوال کم از کم ہے کم از کم دس نیکی اور اگر آپ کے اندر جذبہ صادق ہے قرآن پڑھنے کا بڑی طلب اور تڑپ ہے بڑا شوق ہے شدت کا اشتیاق ہے رغبت ہے تو ثواب اور بڑھ جائے گا اس بڑھنے کی مقدار بیان نہیں ہوئی تو کم از کم دس نیکیاں ہیں ایک گھر کی لیکن اگر بڑھنے کی تڑب اور تڑب ہو اور اندر سچا اور نیک جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کو اور بڑھا دے گا حرف علی فلامی میں حرف نہیں ہے الف ولام حرف میم حرف یہ تیس نیکیوں نیکیاں کم از کم دس نیکیاں الف کی دس نیکیاں لام کی اور دس نیکیاں میم کی اس کا اجر و ثواب ہے جو کم از کم ایک انسان کو ملتا ہے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن ہمارے پاس ایک عجیب اور عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت اقرا القرآن قرآن و تھی یوم الدیام شفیع الصحاب قرآن پڑھا کرو قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا کہ ویسا مرحلہ ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہے حساب و کتاب کی الجھنیں اور اگر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے تو قرآن سفارش کرے گا القرآن شاف و مشف ماہل مصدق قرآن شاف اور مشفع ہے شاف کمانے سفارش کرنے والا اور کا کمانے جس کی سفارش قبول کی جائے گی ماہر جھگڑنے والا مصدق جس کے جھگڑے کو سچا قرار دیا جائے گا جھگڑا کہاں کرے گا جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے حساب و کتاب میں پھنسا ہوا ہے تو قرآن آ کر جھگڑنا شروع کر دے گا اس کا حساب و کتاب کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں پھنسا ہوا ہے یہ تو کثرت سے میری تلاوت کرتا تھا تو پھر ماہر ہوں جھگڑا کرنے والا اس کے جھگڑے کی تصدیق کر دی جائے گی سچا قرار دیا جائے گا اور اس کے جھگڑے کو قبول کر کے بندے کی جان چھوڑ دی جائے گی اور قرآن اس کی سفارش کر کے اس کو بخشوا کر جنت میں پہنچا دے گا خود قرآن پہنچائے گا کیونکہ نبی اسلام کا فرمان ہے منجال ہو امام ہو پاتا ہو جنت تو منجال ہو بڑا ہے صاف کرو ادرنار جس نے قرآن کو آگے رکھا اور خود پیچھے چلتا رہا تو قرآن جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا چھوڑے گا نہیں اور جس نے قرآن کو پیچھے ڈال دیے اور خود آگے ہو گیا اور اپنی خواہشات نفس کو بھی قرآن کا مقدم کر ڈالا تو صاف ارو جنار پھر قرآن اس کو ہانکے گا اور ہانکتا ہوا جہنم میں پھینک آئے گا آخرت کے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہے اور پھر رمضان رمضان اور قرآن ان کا تو بڑا گہرا ساتھ شاہ رمضان انزل فیح القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا اور رات کو اترا ان نام زلنا فی لہلت القدر لہلت القدر میں اترا شب قدر میں اترا تو قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے کو پھر ساتھ ساتھ رکھو روزے بھی چلے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی چلے کیونکہ روزہ اور قرآن دونوں مل کر سفارش کریں بڑی مشکل اور مہیم گھڑی میں جب انسان بالکل لاچار بے بس کھڑا تو روزہ اور قرآن دونوں آ جائیں بڑی تیزی کے ساتھ روزہ کہے گا یہ عرب میں اتنی میں نے شہوات میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا تھا کھانے سے روکا پینے سے روکا اور نفس کی خواہشات سے روکا اور عنی فی میری سفارش قبول کر لے اس کے بارے اس کو معاف کر دے چھوڑ دے اس کو روزہ خاموش ہوا قرآن بول پڑا ان نمائ تو میں نہ ہوں میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا اور عنی فی میری سفارش قبول کر لی اس کے بعد وہ شفا حدیث کے آخری الفاظ ہے کہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور اس بندے کے جنت کے داخلے کا امر جاری ہو جائے گا یہاں ایک نقطے کی بات ہے قرآن کیا کہے گا اتنی تو میں نو میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا تو مانا رمضان کی راتیں جو ہیں وہ تلاوت قرآن کی راتیں راتیں ہوں آگ ہو اور قرآن ہو خوب تلاوت ہو خوب پڑھا جائے ایک غلط فکر ہم میں رائے جائے کہ روزہ صبر کے ساتھ گزار دو جب رات ہو تو پھر کوئی ہلے گلے بازاروں کی زینت اور تماش بھی ہے اور سب سے بڑی نروست یہ ٹی وی اور ٹی وی کے پروگرام جو سارا سال فحش ڈرامے عورتیں کرتی ہیں اور رات کو حجاب پہن کر مبلغ اور مفتی بنی ہوتی ہیں شیخ الاسلام بنی ہوتی ہیں اور ہم ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھے بہت بڑی یہ تباہت اور جرم عظیم ہے نبی علیہ السلام کی رات کیسے گزرتی حالانکہ قدم قدم پر بشار جنت کی قدم قدم پر بخشش کی نویزیں ہیں آپ کے لیے اللہ کی رضا کے خزانے آپ کے لیے رات عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کا قیام العل ہوتا ہے اس کو آپ ترابی کہہ سکتے ہیں قیام الیر کہہ سکتے ہیں سلاد تحجد کہہ سکتے ہیں سلاد الفطر کہہ سکتے ہیں بڑا طویل ہوتا تھا جب آپ فارغ ہوتے تو جبریل امین پہنچ جاتے وہ انتظار کر رہے ہوتے کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہو پہنچ جاتے اور پھر قرآن کا دور شروع ہو جاتا نبی علیہ السلام پڑھتے جبریل سنتے اور جبریل امین پڑھتے نبی علیہ السلام سنتے مشکل سے چند منٹ آپ کو سحری کے ملتے تھے مشکل سے کہ پورا رات الب القرآن پہلے قیام ہے لمبے قیام اور خوب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور جب قیام اللہ سے فارغ ہوتے تو قرآن کا دور شروع ہو جاتا جتنا قرآن اترا ہوتا ہے اتنی وہی کا دور رمضان کی راتوں میں ہوتا تو پورا رات قرآن کے ساتھ آپ کی گزرتی پوری رات نبی علیہ السلام کی راتیں ہیں ہم میں اتنی جرت کہاں سے آئی شدرے بے مہار بن جاتے ہیں بازاروں کی عید کی شاپنگ کی حجت لے کر رات رات بھر بازاروں میں گزارنا جبکہ اتنی یہ مہنگی اور قیمتی راتیں ہیں ایک ایک پل اور ایک ایک ساتھ کا ہم کو اہتمام بھی کرنا چاہیے قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا رکھا ہے شیطانوں کو قید کر دیا اور فرشتوں کو پھیلا دیا دعائیں کرنے کے لیے اور فرشتے ان کی خواہش بھی ہوتی ہے دعا بھی ہوتی ہے تمنا بھی ہوتی ہے یا باغی خیر اقبل یا باغی شر اقصر اے خیر کے طالب شابش اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور صالحین کے قافلے میں شامل ہو جاؤ یہ قافلہ جنت کی طرف روانہ کرنا ہے پیچھے نہ رہ جانا اس میں شامل ہو جاؤ حبیب نامی ایک نوجوان رات کو سوتے ان کی والدہ صبح ان کو بیدار کرتی جگاتی نیند سے نوجوان اٹھو بیٹا اٹھو صالحین کے قافلے جنت کی طرف روانہ ہو چکے بس میں اور تم پیچھے رہ گئے اٹھو تاکہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں وہ قافلے تو رواں ہیں سال کے نیک لوگوں کے اور ہم بجائے اس میں شامل ہونے کے اگر ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوں یہ فوج پروگرام دیکھ رہے ہوں فوج پروگرام یہ موسیقی کے ساتھ ہاں اسلامی سوال جواب کیوں نہ ہو لیکن یہ سارے کے سارے شریعت سے بغاوت کے بجائے اس کے کہ ہم دیب لوگوں میں شامل ہوں جنت کا سفر کر رہے ہیں رواں دوا ہے جنت کی طرف اتنا ایک مبارک مہینہ بابرکت مہینہ شیطان بند ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے جب چاہو توبہ کرو اوپر پہنچے گی جب چاہو نیکی کرو اوپر پہنچے گی آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں آسمانوں کے دروازے کھلے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا پورا مہینہ دروازے کھلے ہوں تورانی کی روایت ہے بن اقوا اور اور بہت سے صحابہ نبی نے سوال کیا کہ جب یہ زور کا وقت ہوتا ہے آپ وقت سے پہلے باوضو وضو ہو کر تیار ہوتے ہیں جو ہی سورج ڈھلتا ہے تو آپ زور کی سنتیں شروع کر دیتے بڑا اہتمام روزانہ ہم دیکھتے ہیں آپ فرمایا کہ سورج ڈھلتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے تو میری چاہت ہوتی ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہوں یہ میری چاہت ہوتی اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہمارے لیے پورا مہینہ ہم اس کی قدر نہ کریں کہ دن ہو رات ہو کوئی گھڑی ہو جب چاہو توبہ کر لو جب چاہو نیکی کر لو ذکر کا کلمہ کہہ دو دروازے کھلے پڑے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ نیکی پہنچے گی مجھ تک اور ہم ان ساعت کو ضائع کرنے ایسے پروگراموں میں جو بالکل شریعت سے بہادرائی کے مترادے ہو یہ پہلا عنصر اس تجارت کا ان اللہ دن یتلون الکتاب جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس ماہ سیام کے دنوں کو راتوں کو تلاوت قرآن سے بھر دو ہم سے نہیں قرآن پڑھنے کا دو دو تین تین چار چار قرآن پڑھو سال ہی ایک دن میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے رمضان میں کوئی ٹائم نہیں تین دن کی اور دس دن کی ایک دن میں ختم کر سکتے عثمان غنی رضی اللہ میں کھانا میں کھڑے ہیں اور فطر کی اکرکات نے پورا قرآن پڑھا پورا قرآن پڑھا نظر کی ایک رکھا عظیم کعبہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں اس حدیث کی وہ راوی ہیں صحیح بخاری کے خیر حکومت قرآن کہ تم سب میں بہترین شخص ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے پڑھے اور پڑھائے روایت کر کے چھوڑ نہیں دیا عمل بھی ہے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ گئے اللہ نے قرآن ایسا جاری کر دیا زبان پر جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں بڑے سکون بکار اور خاموشی کے ساتھ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں سمندر کی لہروں کی طرح صرف حدیث روایت نہیں کی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر دکھایا تبھی تو اللہ نے یہ سلا دیا جب دنیا سے گئے جھولی میں قرآن تھا قرآن پڑھتے پڑھتے گئے نبی السلام کی حدیث المر علامہ یوں آئے انسان قیامت کے اس عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے مر گئے تو دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی عثمان غنی اٹھیں گے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور قرآن پڑھ رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت یہ تعلق بال قرآن کثرت سے اور بڑی شد و مد سے قرآن کی تلاوت ہے گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھر دیں سب سے اعلیٰ ذکر تلاوت قرآن تو یہ قرآن قیامت کا شافع ہے مشفع ہے جس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے یہ پہلی نیکی پہلی تجارت اللہ کے ساتھ جس میں کوئی گھاٹا نہیں بڑا فائدہ بڑا نفع اس میں دوسرا عنصر اس تجارت کا وہ عوام نماز قائم کر رمضان میں بڑی خصوصیت کے ساتھ نمازیں ہوتی نمازوں کی پابندی کرو جماعت کی پابندی کرو پھر جو رات کا قیام ہے پورے اہتمام سے کرو رمضان کی زینت ہے تاکہ اس قیام میں آپ شامل ہو کر قرآن سنیں پڑھیں اور پڑھائیں بڑا اس کا اجر ہے منقام رمضان ہے ایمانوں کا احتساب ہے وہ پھر اللہ حما مل سب جو رمضان کا قیام کر لے بس دو شرطیں ہیں ایک ایمان اور ایک احتساب ایمان کا مانا سچا عقیدہ اور خالص توحید عقیدے میں دراڑ نہ ہو کوئی خدل نہ ہو ایمان کی صحت ہو توحید کی مضبوطی ہو اور احتساب ہو احتساب کا مانا اللہ سے اجر لینا مقصود اسی کو دکھانا اسی سے اجر لینے کی نیت ہو دنیا سے نہیں دنیا کی واہ نہیں دنیا کو دکھانا نہیں اللہ کو دکھانا اللہ سے اجر لینا بس ان دو نیتوں کے ساتھ جو رمضان کا قیام کرے گا تراویح پڑے گا تو اس کو صلح کیا ملے گا اس کے سابقہ سارے بنا پاک کر دیے جائیں اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اپنے آپ کو پورے رمضان کے مہینے میں اس تربیت کی بھٹی میں جھونک دے اور ضرور قیام کرنے جائے ضرور مسجد میں جائے تراویح پڑھے امام کے ساتھ پڑھے ساتھ شروع کرے ساتھ ختم کرے نبی السلام کے حدیث من اللہ علیہ انصر جو یہ نماز پڑھے گا امام کے ساتھ اس کے لوٹنے تک یعنی پوری نماز پڑھے بطر بھی ساتھ پڑھے تو ہو قیام علیہ اللہ تعالیٰ اس کے خاتے میں پوری رات کا قیام ڈال دے گا لوٹنے یہ باہر پھر ایک اور حدیث ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور رات کا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اللہ اسے بھی پوری رات کے قیام اجر دے دے گھر آ کر سو جائیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر اور رات کے اذکار کر کے تو ہوں یہ دو آیتیں پوری رات کے عمل سے کفایت کر جائیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں رات ایک ہی ہے ایک رات میں کتنی خوشخبریاں آپ کو لپیٹ رہی ہیں کتنی بشارتیں ہیں اس تجارت میں کوئی گھاٹا ہے تو آخام و نماز قائم کر لی جائے اور رمضان میں یہ بالکل خصوصی ہے جو قیام یا تراوی ہے کہ رات کی نماز ہے اس کو پورے اہتمام سے ادا کریں اپنے بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ پورے اہتمام سے اس کو ادا کریں بہت ہی عمدہ اور نفیس قسم کی یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں اس میں ناغا نہ ہو تعطل نہ ہو اور مصروفیات چھوڑ دیں آپ یہ نہ چھوڑیں رمضان ایک مہنگا اور قیمتی مہمان آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے آخری رمضان ہماری زندگی میں پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہے دنیا سے جا چکے بہت بڑی سعادت اور برکت کا مہینہ ہے یہ تو خاص طور پہ جو رمضان کا قیام ہے بڑا اس میں اہتمام ہو اور ہر کام چھوڑ کر اس کو ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے یہ جنت کی داخلے کی ایک نوید ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا قصہ ہے انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ فرشتوں نے انہیں خواب میں اٹھایا ہے اور جہنم میں لے گئے اور جہنم کے منظر دکھا رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر وہ منظر دیکھ دیکھ کے کانپ رہے ہیں آخر میں فرشتہ یہ بات کہہ گیا لستا من تمہیں جہنم دکھا تو رہا ہوں مگر تم جہنمی نہیں ہو دکھا ضرور مگر تم جہنمی نہیں ہو گرام کھل گئے اب نبی اسلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کیا خواب دیکھیں کیا اس کی تعبیر ہو سکتی اپنی بہن حفصہ کے پاس گئے عمر نبی علیہ اسلام کی بیوی اور ان سے کہا کہ آپ یہ علیہ اسلام سے اس کی تعبیر پوچھیں حفصہ نے جا کے عرض کیا کہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے بڑا پریشان بڑا کہ عبداللہ سے کہہ دو نعم رجل عبداللہ کہ عبداللہ بن عمر بہترین نوجوان لو یقوم لیل بس کاش رات کے قیام میں ناغا نہ کرے ابھی نو عمر تھے میرے نو عمر تھے بڑی عمر نہیں تھی بلوبت کے قریب ہوگی کیونکہ جنگ بدر میں ان کو قبول نہیں کیا گیا واپس کر دیا کہ تم چھوٹے بچے ہو جنگ بدر جنگ عہد میں بھی ان کا پہلا قصبہ جنگ خندق ہے اس وقت پندرہ سال کے ہوئے تو نیم غالب آ جاتی ہے بچے ہیں نوجوانی کی عمر ہے تو کبھی کبھی رات کا ناغا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے نے جھنجھوڑا ہے جہنم دکھا کر یہ ناغا نہ کرو تم بہترین نوجوان یہ ناغا نہ کرو اور ساتھ بشارت بھی کہ تم جہنمی نہیں ہو سنبھل جاؤ سنبھل گئے اس کے بعد رات کو بہت کم سوتے حتیٰ کہ بعض اوقات دن میدان جہاد میں گزرتا تھکاوٹ سے چور ہو جاتے مگر قیام اللہ میں ناغا نہیں ہوتا تھا رمضان ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظما ہے تو اس کی قدر ہم کریں تلاوت قرآن کے ذریعے اور پھر کی جو رات کا قیام ہے تراوی کی صورت میں بڑا اس کا و سوال اور تیسری جو نیکی ہے جو تجارت اللہ کے ساتھ وہ مرد اپنا ہو نے اعلان کو مال دیا رزق دیا اس میں سے خرچ کریں چھپا کر اور عدل اعلان چھپانے کا معنی اخلاص کی حفاظت کی راجا منتصاء کا مثابت لا تعلم شماله ما اللہ کے نام مار خرچ کرے اتنا چھپا کر خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ اتنا ہو اس عمل میں ریا کاری نہ ہو اور بعد اوقات عدل اعلان بھی دیتا ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے نبی السلام نے ایک صحابی کے لیے تعاون کی اپیل کی اپیل نہیں کی بلکہ وہ صحابی نوارد کہیں سے دور سے آیا تھا اور بڑے فخر کے جو علامات اس پر نمایاں تھے کپڑے میلے گزارے پھٹے پرانے اور چہرے سے لگتا تھا کہ کئی دنوں کا فاقہ اس کو حاصل ہے اور کھانا نصیب نہیں ہو رہا تو نبی علیہ السلام صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اس کے لوگ تعاون کریں لیکن صحابہ بیٹھے ہوئے ایک صحابی اٹھا اپنے گھر گیا اور بے تحاشا مال لے کر آئے کپڑے بھی اور کھانا بھی اور نقدی بھی لا کر پیش کر یہ سب دیکھ رہے یہ الگ اعلان لوگوں کی ترغیب کے لیے پھر سارے لوگ اٹھے اور کچھ نہ کچھ گھر سے لے کر آئے ایک ڈھیر لگ گیا اس کے لیے اور اللہ کے پیار اس ڈھیر کو دیکھ رہے اور آپ کا چہرہ خوشی دمک اٹھا اور آپ نے کہ اس نے یہ نیکی شروع کی سب سے پہلے یہ لے کر آئے بعد میں جو لوگ بھی لے کر آئے ان کا اجر ان کو بھی ملے گا اس کو بھی ملے گا یہ پہلا نیکی کرنے کا بعض اوقات یہ نیکی اگر اعلان کی جاتی ہے لوگوں کی ترغیب کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا کاری نہیں ہوتی اخلاص صحابہ اخلاص کے پیکر تھے تو صرف ان کا اعلان ہے چھپا کر بھی دیں اور برسر عام اور الگ اعلان بھی دیں یہ تین کام اپنا مال خرچ کریں رمضان کا مہینہ یہ صدقات کا مہینہ پیارے گرم کے راتوں کا آپ نے احوال سن لیا پہلے قیام العل ہوتا پھر قرآن کا دور ہوتا جب جبریل واپس لوٹتے اس قدر آپ کو خوشی ہوتی ہے شر ہوتا ہے کہ جبریل کے ساتھ پوری رات لفاقت رہی ہے صحبت رہی ہے پھر اپنے مال کے دھانے کھول دیتے آپ خوب خرچ کرتے حدیث میں ہے کہ آندھی کی رفتار سے زیادہ رفتار سے آپ مال خرچ کیا کرتے نبی اسلام آپ کو خمس ملتا تھا مال غنیمت کا وہ آپ جمع کرتے اپنے اہل کا سال بھر کا خرچہ نکال تھے اور باقی جو بچتا جو مال رمضان میں خرچ کرتے آندھی کی رفتار سے زیادہ یہ صدقات اور نفقات کا مہینہ ہے کل عمر تاہ تو دن میں صداقت ہی عمر حتیٰ یہ تو ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور پسینہ اور شدت کی گرمی تو بندے کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا اور سورج کی تپی سے بچائے گا جتنا گہرا یہ سایہ کرو گے اتنی وہ لطافت قیامت کے دن حاصل ہوگی اور راحت حاصل ہوگی جتنا زیادہ صدقہ ہوگا اللہ کے میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ قیامت کو نوازے گا تو برسر عام پہ خرچ کرو اور سرری طور پہ خرچ کرو یہ تین چیزیں اگر تم کرو گے بڑی شد و مت کے ساتھ کثرت کے ساتھ یفارت ایسے لوگوں کو ایسی تجارت کا یقین ہے اللہ کے ساتھ اس نے کوئی گھاٹا نہیں اللہ کے ساتھ تجارت کر کے انسان گھاٹے میں کیسے ہو سکتا ہے نفع ہی نفع اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہم جبر ہو کوئی زید اور تجارت کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو وعدے سن لو ایک یوفیہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کا پورا پورا دے پورا پورا اجر کسی کمی کے تو پورا اجر کیا ہے کم از کم دس گنا اور بعد اجر بیان بھی ہے آپ حرم میں چلے جائیں حرم کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے بعد یہ پورا اجر پورا ملے گا با جماعت نماز پڑھ لیں وہ چھبیس ستائیس نمازوں کے برابر یہ پورا عجب یہ حاصل ہوگا وہ یزید احمد فضل اور اللہ اپنے فضل سے بڑھا بھی سکتا ہے اس اجر کو بڑھا بھی سکتا ہے یہ جو پورا اجر ہے وہ بھی بے انسان اللہ تعالیٰ بڑھا بھی سکتا ہے اپنے فضل سے یہ عدل اور فضل کا معاملہ تم نیکی کرو گے عدل کا تقاضا اللہ تمہیں پورا اجر دے دے اور فضل کا تقاضا اس کو اور بڑھا دیا چنانچہ رمضان میں یہ مواقع موجود ہیں رمضان کی عدل اور فضل کے ساتھ اللہ اجر و ثواب کو خوب بڑھائے گا اور تو اور ایک رات اس مہینے میں آئے گی لہرت القدر یہ نزول قرآن کی رات نزول قرآن نے اس رات کو بڑا بڑا بنا دیا بڑی اس میں اہمیت ڈال دی خیر من الف شہر اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے تقریباً پچاسی سال پچاسی سال عمر بہت کم لوگوں کی ہوتی اگر یہ رات آپ کی زندگی میں آئے اور آپ اس کا خوب اہتمام کر رہے ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو پچاسی سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے کتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں ہے اس مقدار کا ذکر نہیں وہ آپ کی نیت اللہ دیکھے گا آپ کے اندر کو دیکھے گا اندر کتنا شوق ہے کتنی جو سجو ہے کتنی رغبت اور طلب ہے اس طلب کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ طلب پر راضی ہوتا ہے طلب پر لیکن چھوٹی سی مثال اس کی جب نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ان ستر ہزار افراد کا جو قیامت کی جنت میں داخل ہوں گے بغیر عذاب اور بغیر حساب کے اللہ ان کا حساب نہیں لے گا تعداد اس سے زیادہ ہے حدیثیں موجود ہیں جب آپ اپنی بات کر کے خاموش ہوئے تو ایک صحابی کھڑا ہوگا اکاشا بن پیشن الغفاری رضی اللہ اور فوراً کہا کہ ادر اللہ یہ جرانی منہم یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے فرمایا کہ انت من ہوں تم انہیں میں سے تم شامل ہو چکے جنت کی نوید ان کو مل گئی ایک اور صحابی کھڑا ہوگا لیے بھی دعا کر فرمایا کہ کا ساب اکاشا اکاشا سبقت لے گیا اب یہ دروازہ بند ہے اکاشا سبقت لے گیا کیا فرق کیا ہے وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی دونوں مجلس موجود ہیں دونوں نے وہ حدیث دونوں کی ایک ہی طلب ایک کی طلب مان لی گئی اور ایک کی رد کر دی گئی اوکاشا سبقت لے گئی اکاشا کا پہلے کھڑا ہونا اس کے اندر کے شوق کی دلیل ہے رغبت کی دلیل ہے سچے جذبے کی دلیل ہے مانا مجلس میں سب بڑے بڑے صحابہ موجود تھے مگر اس وقت اکاشا کا شوق سب سے زیادہ تبھی تو وہ کھڑا ہو گیا اپنے ہر ظاہر کی کہ مجھے دعا دے دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل دے اور آپ نے دعا بھی دی بشارت بھی دی اور صحابی اٹھا اپنے اب یہ بازار بند ہو چکا وہ بادشاہ سب کو لے گیا تو اللہ تعالیٰ اندر کی طلب بھی دیکھتے ہیں اندر کی رغبت کو شوق کو بھی دیکھتے ہیں یہ رات آج ہے اس میں جاگنے کی عبادت کی جو طلب آپ کے اندر ہوگی جتنی زیادہ وہ طلب ہوگی خیر الفشار اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے اس افضلیت کا تعین آپ کے حرص پر آپ کے شوق پر آپ کے جذبے پر آپ کی نیت پر اور جو آپ کی جو سجو اس پر ہوگی تو پھر یہ اپنے جو سجو جوان رکھیں اپنے حرص جوان رکھیں تو اللہ تعالیٰ وزید اور اپنے فضل سے ادا فرمائے گا زیادہ دے گا اس زیادہ کے مقدار بھی بیان نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو دے دے گا اور جذبے کو دیکھ کر دے گا روزہ بھی یہ تیس دن کے روزے یا انتیس دن کے روزے آپ کے جذبہ صادقہ پر مانا اسی پہ کل عمل میں آتی ہے انسان ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے ہر عمل کو کم از کم دس گنا ستر گنا سات سو گنا ان لفظ سے ہم سوائے ہو دیں گے میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا اللہ اس کی جزا دے اور وہ جزا کس چیز پر ہے یا و وہ ہو وہ شراب ہو وہ شہبت ملا بندہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے پینا چھوڑتا ہے اور خواہشات نفس چھوڑتا ہے میرے لیے تو اس کو اللہ کے لیے رکھو اس اندر کے تعلق کو کھولتے کیوں اس راز کو افشا کیوں کرتے اندر آپ کے بھوک کو آپ سہری نہیں کر سکتے جناب صبح گیس نہیں آ رہی تھی سہری نہیں بنا سکے کسی کو بتانے کی ضرورت اندر فاقہ ہے اس کو اللہ کے لیے رکھو یہ ٹرورا پیٹ دنیا بھر میں شور بچانا اور گالی دینا گورنمنٹ کے اداروں کو گیس نہیں آ رہی تھی بیلی نہیں تھی سہر نہیں بن سکی ہو ڈھڑوارا پی خاموشی اختیار یہ میرے لیے اس کو میرے لیے رکھو اس راز کو افشا نہ کرو اندر کتنی پیاس محسوس کر رہے ہو کسی کو بتانے کی ضرورت سوائے پرلے درجے کی حمادت کے کسی کو بتاؤ گے اگر بڑی پیاس لگ رہی ہے تو کہ آپ کو وہ مشروب اور جوس پلا دے گا یہ پی لو کچھ وہ کیا کر سکتا ہے آپ راز آپ نے توڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایک ایک کرم کی ایک نظر آپ کو ہٹ گئی آپ نے راز افشا کر دی میرے لیے رکھو اس کو اس کا اجر میں دوں گا کیا دوں گا کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتے اتنا اجر اگر تم خود اس راز کو توڑ ڈالو تمہاری حماقت حمایت پرلے درجے کی سوال یہ نیکی اللہ کے لیے خالص یہ روزے عظیم و شان نیکی کی صورت ہے تو اللہ فضل سے زیادہ کرے گا پڑھائے گا اور اس مضمون کا اختتام اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کے ساتھ ہوا ان نہ ہو غفور شکور بے شک اللہ غفور بھی ہے اور شکور بھی غفور کا معنی بہت بخشنے والا میرے بندہ اگر گزشتہ دنوں تک کوتاہیاں ہی نہ ہوتی رہی گناہ ہوتے رہے تو میں غفور ہوں مجھ سے توبہ کر لو معاف کر دو کوئی گناہ مجھ سے اوپر نہیں ہے مجھ سے بڑا نہیں ہے ستر سال گناہ کرتے گزر گئے سچی توبہ کر لو ایک بار کی توبہ سے ستر سال کے گناہ معاف کر لو جب نہ آدم آدم لو والا تم بس تب علامہ خان کا ابالی کے بیٹے تیرے گناہ کر آسمانوں کو چھونے لگے ایک بار استفار کر لے سارے معاف کر دو مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی چیز میرے سامنے بڑی چھوٹی نہیں کوئی پرواہ نہیں سب معاف کر تو وہ غفور ہے بڑا بٹنے والا وہ خوب والا اور ساتھ ساتھ شکور بڑا خطردار بچتا بھی اور قدردانی بھی کرتا ہے بے شمار اس کے باقیات بظاہر موجود ظلم کا قصہ سنتے رہتے ہیں اپنی خوف کا اوباش بن جاتا ہے بد کردار انسان تھا بد کردار انسان ایک مجبوری کی ماری عورت اس کے پاس گئی جس کو پیسوں کی ضرورت تھی اس نے کچھ قرض طرف کیا کہا کہ دے دوں گا رات کی فلاں کھڑی میرے کمرے میں آ جاؤ میری خواہش کی تسکین کر دو کیا اس کی مجبوری ہوگی رات کو اس کو آنا پڑا اس کمرے کی تنہائی میں عبد القفل گنا شروع کرنے پر اللہ کی حد کو پامار کرنے پر عورت رو پڑی کہا عبد القفل یہ اللہ کی حد ہے اس کو پامال نہ کرو اللہ سے ڈر جو اتنا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا خوف آ گیا جس کی زندگی گناہوں میں لتڑی ہوئی تھی اور بد کرداری میں بھری ہوئی تھی اللہ کا خوف آ گیا یہ خوف کسی وقت بھی آ جائے توبہ کا احساس کی وقت پیدا ہو جائے اللہ نے اس کو بخش دیا اس نے وہ جو پیسے تھے اس کو دے کر وعدہ کر دیا توبہ صاحب شروع کر دی اور رات کو اس کا انتقال بھی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کیسا قدردار ہے اپنے بندوں کی عزت کا کیسا محافظ ہے دنیا تو جانتی ہے کہ بد کردار انسان اب صبح ہوگی اس کا دروازہ نہیں کھل رہا آخر لوگ گئے دروازہ مکفل تھا وہ کھولا گیا دروازے پر موٹی ایک لائن لکھی ہوئی تھی قصبہ پر اللہ اللہ رات نے ذوال کے تمام گناہوں کو بٹ دیا اور معاف کر دیا یہ غفور بھی غفور بھی شکور بھی بخشتا بھی اور اور قدر دادے بھی کرتا اگر گناہ ہو تو اللہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اس کے بعد جو نیکی کرو گے اگر پوری زندگی نیکی میں گزار دو تو اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا ان گناہوں کو نیکیاں بنا دے اللہ من عوام کے گنباہ اللہ سید حسنات بندہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر دے اور توبہ کر کے آئندہ نیکی کرنے کا عزم کر دے پھر نیکیاں شروع کر دے نیکیاں کرتا جائے کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے گا اور ساتواں گناہ جو ہیں انہوں نے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے نیکیوں میں تبدیل کر دے وہ قیامت کا قصہ یہ آخری بات کر رہا ہوں اللہ کے سامنے بندہ پیش ہونے کے لیے آ رہا ہے اللہ یہ شکور اور کفور فرشتوں سے کہتا کہ اے برف پڑھنے کے بعد بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا ہے بڑے گناہ چھپائے رہے ان کو پردہ ڈالے بندہ پہنچ گیا ڈر رہا کام رہ چھوٹے گناہ شروع ہو اب بندہ ان کا اقرار کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈر رہا ہے کہ چھوٹے گناہ اتنی باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں جب بڑے گناہوں کا کھاتا کھلے گا تو کیا بنے گا میرا کام رہ سات ہستا کہ چھوٹے بنو کی فہرست ختم ہوگی اب اللہ فرما کہ کے وہ حسنات ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو بندہ کا بکا خوف اندر محسوس ہو رہا ہے گناہ تو دیکھیا کے بزن اس کے رامی اب بندے میں جو ڈر رہا تھا ایک دم جرت کہتا کہ اللہ اور گناہ بھی تھے وہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے مانا وہ بھی نیکیاں بن جائیں اور نبی السلام کی حدیث ارشاد فرما کے کے ساتھ پڑ ابواری فرماتے ہیں میں نے پہلی بار نبی اسلام کی داڑھیں دیکھی کس قدر آگ پھر کھلا کے ہنسے اس بندے کی ضرورت پر چند ہاتھ پہلے کام رہے ایک دم اللہ کی رحمت پر جرت آئی بڑا مغفور رحیم ہے بڑی اس کی رحمت وسیع ہے نبی اسلام کی حدیث ہے لو لو یا یا رحمت من میں احد اگر کافر کو پتہ چل جائے فرعون کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کیسی ہے تو فرعون کو بھی اللہ کی جنت کا یقین کہ میں بھی جنت میں جاؤں کافر بھی یقین کروں جنت میں جاؤں بڑی رحمت کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں تجارت ہے بڑی نفات تجارت کوئی گھاٹا رہے کوئی نقصان آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرما دے جس تجارت کا ذکر اللہ رب العزت ہمیں کو تجارت پوری طرح کرنے اور کمانے کی توفیق عطا فرما دے اس میں گھاٹا کوئی نہیں نفع ہی نفع اور فائدہ ہی فائدہ ہے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ملک واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمين